گزر گئے اس میں آج چند غزلیں لکھی تھی نقصان کے لیے اگر اس میں ہو تو اچھا, اچھا۔ بند کر دو اور اب سنا یہ ابھی مشاعرے لکھ رہی تھی اچھا۔ میں جانے کا سیڑھی جگہ دو ہمارا یہ سیڑھی عرض کیا کہ ہزار اٹھا کے سنی دی خوش گزاران شہر غم خوش گزاران گزر گئے کیا خوش گزاران شہر غم خوش گزاراں گزر گئے خوش گزاراں گزر گئے زمزمہ خاں گزر گئے رقص کنا گزر گئے زمزمہ خاں گزر گئے رقص گزر گئے وہ ہماری سے تھکی ہوئی بھابھی بھی دے رہی ہاں، وادی غم کے خوش رام خوش نفسان تلخ جام وادی غم کے خوش رام خوش نفسان تلخ جام خوش نفسان تلخ جام نغمہ زنا نوازنا زنا گزر گئے نغمہ زنا نوازنا زنا گزر گئے سوخ گاں کا ذکر کیا بس یہ سمجھ کے وہ گرو سوخ گاں کا ذکر کیا ہاں، ہاں۔ بس یہ سمجھ کے وہ گرو وہ گرو سر سرے اما کے ساتھ دست فشاں گزر گئے کا ذکر کیا بس یہ سمجھ کے وہ گرو سر بے اماں کے ساتھ دست فشاں گزر گئے زہر بجام ریختہ زخم بکام بیختہ زہر بجام ریختہ زخم بکام بیختہ عشرت یعنی رزق غم نوش چکن گزر گئے زخم کام بیختا عشرتی گزر گئے تیری وفا کے باوجود تجھ کو نہ پا کے بدگما تیری وفا کے باوجود کچھ کو تجھ کو نہ پا کے بدگما کتنے یقین بچھڑ گئے کتنے گما گزر گئے کتنے یقین بچھڑ گئے کتنے گما گزر گئے کتنے گما گزر گیا مجمع محوشاں سے ہم زخم طلب کے باوجود مجمع محوشاں سے ہم زخم طلب کے باوجود اپنی کلا کیے عشوا کو نہ گزارے مجمع محوشاں سے ہم زخم طلب کے باوجود مجمع محوشاں سے ہم زخم طلب کے باوجود زخم طلب کے باوجود اپنی کچ کو نہ گزر ہم نے خدا کا رد لکھا نفی ب نفی لا بلا ہم نے خدا کا رد لکھا نفی ب نفی لا بلا ہم ہی خدا گزی گاں تم پہ گراں گزر گئے ہم ہی خدا گزی گاں تم پہ گراں گزر گئے رات تھی میرے سامنے پردے فرد حساب ماحول دن میری کے دن رات تھی میرے سامنے فرد حساب ماحول فرد حساب ماحول دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے رات تھی میرے سامنے فرد حساب ماحول دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے خود نے گارانے دل زدہ دل زدگان خود نگر خود نگر دل زدہ دل زدگان خود کوچے التفات سے خود گزر خود نگران دل زدا دل زدگان خود نگر دل خود نگر آنے دل زدا دل زدا گانے خود نگر دل زدا گانے خود نگر کوچے التفات سے ادنے گراں گزر گئے اب یہی طے ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں اب یہی طے ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں آج تیرے تکلفات دل پہ گراں گزر گئے آج تیرے تکلفات اب یہی طے ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں آج تیرے قریب گزر آج تیرے تکلفات دل پہ گھر گزر گئے کیا وہ الٹ گئی ہاں وہ الٹ گئی ہاں وہ الٹ گئی ہاں وہ بسات الٹ گئی کیا وہ جمع گزر گئے ہاں وہ جمع گزر کیا وہ جمع گزر گئے ہاں وہ جمع